جناب حنزلہ بن قیس انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ زمین کو سونے چاندی یعنی نقدی کے عوض کرائے پر دینا کیسا ہے انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں دراصل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کرتے تھے کہ جو کچھ پانی کے بہاؤ پر اور نالوں کے سروں پر ہوتا اس پر اور کچھ کھیتی پر معاملہ طے کرتے تھے تو پھر ایسے ہوتا کہ یہ ضائع ہو جاتی وہ بچ رہتی یا وہ ضائع ہو جاتی اور یہ بچ رہتی لوگوں کو کرائے پر دینے کی بس یہی ایک صورت رائج تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے سے ڈانٹ کر روک دیا لیکن وہ عوض اور بدلہ جو معلوم و متعین ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابراہیم کی حدیث جو اوپر ذکر ہوئی اس سے زیادہ کامل ہے اور قطعبہ نے اپنی سنت میں انحضلہ ان رافع کہا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے حنزلہ سے اس کے مزل روایت کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو بانوے